بدر کے بعد کی جنگی سرگرمیاں بدر کا معارکہ مسلمانوں اور مشرقین کا سب سے پہلا مسلح ٹکراؤ اور فیصلہ کن معارکہ تھا جس میں مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی اور سارے عرب نے اس کا مشاہدہ کیا اس معارکے کے نتائج سے سب سے زیادہ وہی لوگ دل کرفتہ تھے جنہیں براہ راست یہ نقصان عظیم برداشت کرنا پڑا تھا یعنی مشرقین یا وہ لوگ جو مسلمانوں کے غلبہ سربلندی کو اپنے مذہبی اور اقتصادی وجود کے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے یعنی یہود چنانچہ جب سے مسلمانوں نے بدر کا معارکہ سر کیا تھا یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے خلاف غم و غصے اور رنج و علم سے جل بھن رہے تھے جیسا کہ ارشاد ہے لَتَجِدَنَّا جیدّا اشدن آ من الہود و لذین اشرک یعنی تم اہل ایمان کو سب سے زبردست دشمن یہود کو پاؤ گے اور مشرقین کو سورہ المائدہ آیت نمبر بیاسی مدینے میں کچھ لوگ ان دنوں گروہوں کے ہمساز و دمساز تھے انہوں نے جب دیکھا کہ اپنا وقار برقرار رکھنے کی اب کوئی سبیل باقی نہیں رہ گئی تو بظاہر اسلام میں داخل ہو گئے یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے رفقا کا گروہ تھا یہ بھی مسلمانوں کے خلاف یہود اور مشرقین سے کم غم و غصہ نہ رکھتا تھا ان کے علاوہ ایک چوتھا گروہ بھی تھا یعنی وہ بدو جو مدینہ کے گرد و پیش بود و باش رکھتے تھے انہیں کفر و اسلام سے کوئی دلچسپی نہ تھی لیکن یہ لٹیرے اور رہزن تھے اس لیے بدر کی کامیابی سے انہیں بھی قلق و اضطراب تھا انہیں خطرہ تھا کہ مدینہ میں ایک طاقتور حکومت قائم ہو گئی تو ان کی لوٹ کھسوٹ کا راستہ بند ہو جائے گا اس لیے ان کے دلوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف کینہ جاگ اٹھا اور یہ بھی مسلم دشمن ہو گئے اس طرح مسلمان چاروں طرف سے خطرے میں گھر گئے لیکن مسلمانوں کے سلسلے میں ہر فریق کا طرز عمل دوسرے سے مختلف تھا ہر فریق نے اپنے حسب حال ایسا طریقہ اپنایا تھا جو اس کے خیال میں اس کی غرض و غایت کی تکمیل کا کفیل تھا چنانچہ اہل مدینہ نے اسلام کا اظہار کر کے در پردہ سازشوں دسیسہ کاریوں اور باہم لڑانے بھیڑانے کی راہ اپنائی یہود کے ایک گروہ نے کھلم کھلا رنجو دعوت اور غیر و غضب کا مظاہرہ کیا اہل مکہ نے کمر توڑ ضرب کی دھمکیاں دینی شروع کی اور بدلہ اور انتقام لینے کا کھلا اعلان کیا ان کی جنگی تیاریاں بھی کھلے عام ہو رہی تھیں گویا وہ زبان حال سے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے تھے ایک ایسا روشن اور تابناک دن ضروری ہے جس کے بعد عرصہ دراز تک نوحا کرنے والیوں کے نوحے سنتا رہوں اور سال بھر کے بعد وہ عملاً ایک ایسی معارکہ آرائی کے لیے مدینہ کی چہار دیواری تک چڑھ آئے جو تاریخ میں غزوہ احد کے نام سے معروف ہے اور جس کا مسلمانوں کی شہرت اور ساکھ پر برا اثر پڑا تھا ان خطرات سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں نے بڑے اہم اقدامات کیے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ عبقریت کا پتہ چلتا ہے اور یہ واضح ہوتا ہے کہ مدینہ کی قیادت گرد و پیش کے خطرات کے سلسلے میں کس قدر بیدار تھی اور ان سے نمٹنے کے لیے کتنے جامع منصوبے رکھتی تھی اگلی سطور میں اسی کا ایک مختصر ساخہ کا پیش کیا جا رہا ہے ایک غزوہ بنی سلیم بمقام قدر غزوہ بدر کے بعد سب سے پہلی خبر جو مدینہ کے شعبائی اطلاعات نے فراہم کی وہ یہ تھی کہ قبیلہ غطفان کی شاخ بنو سلیم کے لوگ مدینہ پر چڑھائی کے لیے فوج جمع کر رہے ہیں اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سو سواروں کے ساتھ ان پر خود ان کے اپنے علاقے میں اچانک دھاوا بول دیا اور مقام قدر میں ان کی منازل تک جا پہنچے بنو سلیم میں اس اچانک حملے سے بھگدڑ مچ گئی اور وہ افراتفری کے عالم میں وادی کے اندر پانچ سو اونٹ چھوڑ کر بھاگ گئے جس پر لشکر مدینہ نے قبضہ کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خمس نکال کر بقیہ مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دیا ہر شخص کے حصے میں دو دو اونٹ آئے اس غزبے میں یسار نامی ایک غلام ہاتھ آیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیار بنی سلیم میں تین روز قیام فرما کر مدینہ پلٹ آئے یہ غزوہ شوال تو ہجری میں بدر سے واپسی کے صرف سات دن بعد پیش آیا اس غزوے کے دوران صبا رضی اللہ عنہ بن عرفتہ کو اور کہا جاتا ہے کہ ابن ام مکتوم کو مدینے کا انتظام سونپا گیا تھا دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش جنگ بدر میں شکست کھا کر مشرقین غصے سے بے قابو تھے اور پورا مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا بلاخر مکہ کے دو بہادر جوانوں نے طے کیا کہ وہ اپنی دانست میں اس اختلاف و شقاق کی بنیاد اور اس ذلت و رسوائی کی جڑ نعوذ باللہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں گے چنانچہ جنگ بدر کے کچھ ہی دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ عمیر بن وحب جمحی جو قریش کے شیطانوں میں سے تھا اور مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا اور اب اس کا بیٹا وحب بن عمیر جنگ بدر میں گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں تھا اس عمیر نے ایک دن صفوان بن عمیہ کے ساتھ حتیم میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے بدر کے کنویں میں پھینکے جانے والے مقتولوں کا ذکر کیا اس پر صفوان نے کہا خدا کی قسم ان کے بعد جینے میں کوئی لطف نہیں جواب میں عمر نے کہا خدا کی قسم تم سچ کہتے ہو دیکھو خدا کی قسم اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا جس کی ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ نہیں اور اہل و عیال نہ ہوتے جن کے بارے میں اندیشہ ہے کہ میرے بعد ضائع ہو جائیں گے تو میں سوار ہو کر محمد کے پاس جاتا اور اسے قتل کر ڈالتا کیونکہ میرے لیے وہاں جانے کی ایک وجہ موجود ہے میرا بیٹا ان کے ہاں قید ہے صفوان نے اس صورتحال کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہا اچھا چلو تمہارا قرض میرے ذمہ ہے میں اسے تمہاری جانب سے ادا کر دوں گا اور تمہارے اہل و عیال میرے عیال ہیں جب تک وہ موجود رہیں گے میں ان کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس کوئی چیز موجود ہو اور ان کو نہ ملے عمر نے کہا اچھا تو اب میرے اور اپنے اس معاملے کو راز میں رکھنا صفوان نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا اس کے بعد عمر نے اپنی تلوار پر سان رکھائی اور زہر آلود کرائی پھر روانہ ہوا اور مدینہ پہنچا لیکن ابھی وہ مسجد کے دروازے پر اپنی اونٹنی بٹھا ہی رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نکاح اس پر پڑ گئی وہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے درمیان جنگ بدر میں اللہ کے عطا کردہ اعزاز و کرام کے متعلق باتیں کر رہے تھے انہوں نے دیکھتے ہی کہا اللہ کا دشمن عمیر کسی برے ہی ارادے سے آیا ہے پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا دشمن عمیر اپنی تلوار ہمائل کیے آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ عمیر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تلوار کے پرتلے کو اس کے گلے کے پاس سے پکڑ لیا اور انصار کے چند افراد سے کہا کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور وہیں بیٹھ جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس خبیص کے خطرے سے چوکن نہ ہو کیونکہ یہ قابل اتمینا نہیں ہے اس کے بعد وہ عمیر کو اندر لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی گردن میں اس کی تلوار کا پرتلا لپیٹ کر پکڑے ہوئے ہیں تو فرمایا عمر اسے چھوڑ دو اور عمیر تم قریب آ جاؤ اس نے قریب آ کر کہا آپ لوگوں کی صبح بخیر ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے تحیہ سے مشرف کیا ہے جو تمہارے اس تحیہ سے بہتر ہے یعنی سلام سے جو اہل جنت کا تحیہ ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم کیوں آئے ہو اس نے کہا یہ قیدی جو آپ لوگوں کے قبضے میں ہے اسی کے لیے آیا ہوں آپ لوگ اس کے بارے میں احسان فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ تمہاری گردن میں تلوار کیوں ہے اس نے کہا اللہ ان تلواروں کو برا کرے کہ یہ ہمارے کچھ کام نہ آ سکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو اس نے کہا بس صرف اسی قیدی کے لیے آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم اور صفوان ابن امیہ حتیم میں بیٹھے اور قریش کے جو مقتولین کنویں میں پھینکے گئے ہیں ان کا تذکرہ کیا پھر تم نے کہا اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میرے اہل و عیال نہ ہوتے تو میں یہاں سے جاتا اور محمد کو قتل کر دیتا اس پر صفوان نے تمہارے قرض اور اہل و عیال کی ذمہ داری لی بشرطے کہ تم مجھے قتل کر دو لیکن یاد رکھو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے عمیر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس آسمان کی جو خبریں لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہی نازل ہوتی تھی اسے ہم جھٹلا دیا کرتے تھے لیکن یہ تو ایسا معاملہ ہے جس میں میرے اور صفوان کے سوا کوئی موجود ہی نہ تھا اس لیے واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بات اللہ کے سوا اور کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچائی بس اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور اس مقام تک ہانک کر پہنچایا پھر عمیر نے کلمہ حق کی شہادت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو ادھر صفوان لوگوں سے کہتا پھر رہا تھا کہ یہ خوشخبری سن لو کہ چند ہی دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جو بدر کے مسائب بھلوا دے گا ساتھ ہی وہ آنے جانے والوں سے عمیر کی بابت پوچھتا بھی رہتا تھا بلاخر اسے ایک سوار نے بتایا کہ عمیر مسلمان ہو چکا ہے یہ سن کر صفوان نے قسم کھائی کہ اسے کبھی بات نہ کرے گا اور نہ کبھی اسے نفع پہنچائے گا ادھر عمیر نے اسلام سیکھ کر مکے کی رہ لی اور وہیں مقیم رہ کر اسلام کی دعوت دینی شروع کی ان کے ہاتھ پر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے تین غزوہ بنی قینقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد یہود کے ساتھ جو معاہدہ فرمایا تھا اس کی دفعات پچھلے صفحات میں ذکر کی جا چکی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش اور خواہش تھی کہ اس معاہدے میں جو کچھ طے پا گیا ہے وہ نافذ رہے چنانچہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا جو اس معاہدے کی عبارت کے کسی ایک حرف کے بھی خلاف ہو لیکن یہود جن کی تاریخ غدر و خیانت اور عہد شکنی سے پر ہے وہ بہت جلد اپنے قدیم مزاج کی طرف پلٹ گئے اور مسلمانوں کی صفوں کے اندر دسیسہ کاری سازش لڑانے بھیڑانے اور ہنگامے اور اس طرح بپا کرنے کی کوششیں شروع کر دیں لگے ہاتھوں ایک مثال بھی سنتے چلیے یہود کی ایاری کا ایک نمونہ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک بوڑھا یہودی شاش بن قیس جو قبروں میں پاؤں لٹکائے ہوئے تھا بڑا زبردست کافر تھا اور مسلمانوں سے سخت دعوت و حسد رکھتا تھا ایک بار صحابہ کرام کی ایک مچلس کے پاس سے گزرا جس میں اوس و خزرج دونوں ہی قبیلے کے لوگ بیٹھے بہم گفتگو کر رہے تھے اسے یہ دیکھ کر کہ اب ان کے اندر جاہلیت کی باہمی دعوت کی جگہ اسلام کی الفت و اجتماعیت نے لے لی ہے اور ان کی دیری شکر رنجی کا خاتمہ ہو گیا ہے سخت رنج ہوا کہنے لگا اوہ اس تیار میں بنو قیلہ کے اشراف متحد ہو گئے ہیں بخدا ان اشراف کے اتحاد کے بعد تو ہمارا یہاں گزر نہیں چنانچہ اس نے ایک نوجوان یہودی کو جو اس کے ساتھ تھا حکم دیا کہ ان کی مجالس میں جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر جنگ بواس اور اس کے پہلے کے حالات کا ذکر کرے اور اس سلسلے میں دونوں جانب سے جو اشعار کہے گئے ہیں کچھ ان میں سے سنائے اس یہودی نے ایسا ہی کیا اس کے نتیجے میں اوسو خزرج میں تو تو میں میں شروع ہو گئی لوگ جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر فخر جتانے لگے حتیٰ کہ دونوں قبیلوں کے ایک ایک آدمی نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رت و قدہ شروع کر دی پھر ایک نے اپنے مد مقابل سے کہا اگر چاہو تو ہم اس جنگ کو پھر جوان کر کے پلٹا دیں مقصد یہ تھا کہ ہم اس باہمی جنگ کے لیے پھر تیار ہیں جو اس سے پہلے لڑی جا چکی ہے اس پر دونوں فریقوں کو تاو آ گیا اور بولے چلو ہم تیار ہیں ہررا میں مقابلہ ہوگا ہتھیار ہتھیار اور لوگ ہتھیار لے کر ہررا کی طرف نکل پڑے قریب تھا کہ خون ریز جنگ ہو جاتی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہاجرین صحابہ کو ہمراہ لے کر جھٹ ان کے پاس پہنچے اور فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت اللہ اللہ کیا میرے رہتے ہوئے جاہلیت کی پکار اور وہ بھی اس کے بعد کہ اللہ تمہیں اسلام کی ہدایت سے سرفراز فرما چکا ہے اور اس کے ذریعے تم سے جاہلیت کا معاملہ کاٹ کر اور تمہیں کفر سے نجات دے کر تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سن کر صحابہ کو احساس ہوا کہ ان کی حرکت شیطان کا ایک چھٹکا اور دشمن کی ایک چال تھی چنانچہ وہ رونے لگے اور اوس و خزرج کے لیے ایک دوسرے سے گلے ملے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت شعار و فرما بردار بن کر اس حالت میں واپس آئے کہ اللہ نے ان کے دشمن شاش بن قیس کی یاری کی آگ بجھا دی یہ ہے ایک نمونہ ان ہنگاموں اور اضطراب کا جنہیں یہود مسلمانوں کی صفوں میں بپا کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے اور یہ ہے ایک مثال اس روڑے کی جسے یہ یہود اسلامی دعوت کی راہ میں اٹکاتے رہتے تھے اس کام کے لیے انہوں نے مختلف منصوبے بنا رکھے تھے وہ جھوٹے پروپیگنڈے کرتے تھے صبح مسلمان ہو کر شام کو پھر کافر ہو جاتے تھے تاکہ کمزور اور سادہ لو قسم کے لوگوں کے دلوں میں شک و شبہ کے بیچ بو سکیں کسی کے ساتھ مالی تعلق ہوتا اور وہ مسلمان ہو جاتا تو اس پر معیشت کی راہیں تنگ کر دیتے چنانچہ اگر اس کے ذمے کچھ بقایا ہوتا تو صبح و شام تقاضے کرتے اور اگر خود اس مسلمان کا کچھ بقایا ان پر ہوتا تو اسے ادا نہ کرتے بلکہ باطل طریقے پر کھا جاتے اور کہتے کہ تمہارا قرض تو ہمارے اوپر اس وقت تھا جب تم اپنے آبائی دین پر تھے لیکن اب جب کہ تم نے اپنا دین بدل دیا ہے تو اب ہمارا اور تمہارا کوئی لین دین نہیں واضح رہے کہ یہود نے یہ ساری حرکتیں بدر سے پہلے ہی شروع کر دی تھیں اور اس معاہدے کی علل رغم شروع کر دی تھیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر رکھا تھا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ وہ ان یہود کی ہدایت یابی کی امید میں ان ساری باتوں پر صبر کرتے جا رہے تھے اس کے علاوہ یہ بھی مطلوب تھا کہ اس علاقے میں امن و سلامتی کا ماحول برقرار رہے بنو کینوں کا کی عہد شکنی جب یہود نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی زبردست مدد فرما کر انہیں عزت و شوکت سے سرفراز فرمایا ہے اور ان کا روب و دبدبہ دور و نزدیک ہر جگہ رہنے والوں کے دلوں پر بیٹھ گیا ہے تو ان کی عداوت و حسد کی ہانڈی پھٹ پڑی انہوں نے کھلم کھلا شر و عداوت کا مظاہرہ کیا اور اعلان بغاوت و ازارثانی پر اتار آئے ان میں سب سے زیادہ کینہ توز اور سب سے بڑھ کر شریر کعب بن اشرف تھا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے اسی طرح تینوں یہودی قبائل میں سب سے زیادہ بدماش بنو قانوکا کا قبیلہ تھا یہ لوگ مدینہ ہی کے اندر رہتے تھے اور ان کا محلہ انہی کے نام سے موسوم تھا یہ لوگ پیشے کے لحاظ سے سونار لوہار اور برتن ساز تھے ان پیشوں کے سبب ان کے ہر آدمی کے پاس وافر مقدار میں سامان جنگ موجود تھا ان کے مردان جنگی کی تعداد سات سو تھی اور وہ مدینہ کے سب سے بہادر یہودی تھے انہی نے سب سے پہلے عہد شکنی کی تفصیل یہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا تو ان کی سرکشی میں شدت آ گئی انہوں نے اپنی شرارتوں خباستوں اور لڑانے بھڑانے کی حرکتوں میں وسط اختیار کر لی اور خلفشار پیدا کرنا شروع کر دیا چنانچہ جو مسلمان ان کے بازار میں جاتا اس سے وہ مزاح و استحضاء کرتے اور اسے اذیت پہنچاتے حتیٰ کہ مسلمان عورتوں سے بھی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی اس طرح جب صورتحال زیادہ سنگین ہو گئی اور ان کی سرکشی خاصی بڑھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمع فرما کر وعظ و نصیحت کی اور رشت و ہدایت کی دعوت دیتے ہوئے ظلم و بغاوت کے انجام سے ڈر آیا لیکن اس سے ان کی بدماشی اور غرور میں کچھ اور ہی اضافہ ہو گیا چنانچہ امام ابو داود وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بدر کے دن شکست دے دی اور آپ مدینہ تشریف لائے تو بنو قینقہ کے بازار میں یہود کو جمع کیا اور فرمایا اے جماعت یہود اس سے پہلے اسلام قبول کر لو کہ تم پر بھی ویسی ہی مار پڑے جیسی قریش پر پڑ چکی ہے انہوں نے کہا اے محمد تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری مڈ پھیڑ قریش کے اناڑی اور نا آشنائی جنگ لوگوں سے ہوئی اور تم نے انہیں مار لیا اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی تو پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں اور ہمارے جیسے لوگوں سے تمہیں پالانا پڑا تھا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ان کافروں سے کہہ دو کہ ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے جن دو گروہوں میں ٹکر ہوئی ان میں تمہارے لیے نشانی ہے ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا یہ ان کو آنکھوں دیکھنے میں اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جس کی تائید چاہتا ہے کرتا ہے اس کے اندر یقین نظر والوں کے لیے عبرت ہے سورہ آل عمران آیات بارہ اور تیرہ بہرحال بنو کینو نے جو جواب دیا تھا اس کا مطلب صاف صاف اعلان جنگ تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا غصہ پی لیا اور صبر کیا مسلمانوں نے بھی صبر کیا اور آنے والے حالات کا انتظار کرنے لگے ادھر اس نصیحت کے بعد یہود بنو قینو کا کہ جرات رندانہ اور بڑھ گئی چنانچہ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے مدینے میں بلوہ اور ہنگامہ بپا کر دیا جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی قبر کھود لی اور اپنے اوپر زندگی کی راہ بند کر لی ابن حشام نے ابو عون سے روایت کی ہے کہ ایک عرب عورت قینو کا کے بازار میں کچھ سامان لے کر آئی اور بیچ کر کسی ضرورت کے لیے ایک سنار کے پاس جو یہودی تھا بیٹھ گئی یہودیوں نے اس کا چہرہ کھلوانا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا اس پر اس سونار نے چپکے سے اس کے کپڑے کا نچلا کنارہ پچھلی طرف باندھ دیا اور اسے کچھ خبر نہ ہوئی جب وہ اٹھی تو اس سے بے پردہ ہو گئی تو یہودیوں نے کہہ کہا لگایا اس پر اس عورت نے چیخ پکار مچائی جسے سن کر ایک مسلمان نے اس سونار پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا جواباً یہودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا اس کے بعد مقتول مسلمان کے گھر والوں نے شور مچایا اور یہود کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کی نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اور بنی قینو کا کے یہودیوں میں بلوا ہو گیا محاصرہ سپردگی اور جلا وطنی اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام ابو لبابا رضی اللہ عنہ بن عبد المنظر کو سونپا اور خود حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کے ہاتھ میں مسلمانوں کا پھریرہ دے کر اللہ کے لشکر کے ہمراہ بنو کینوکا کا کا رخ کیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو گڑیوں میں قلعہ بند ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سختی سے محاصرہ کر لیا یہ جمعہ کا دن تھا اور شوال تو ہجری کی پندرہ تاریخ پندرہ روز تک یعنی ہلال ذیل کے نمودار ہونے تک محاصرہ جاری رہا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روپ ڈال دیا جس کی سنت ہی یہ ہے کہ جب وہ کسی قوم کو شکست و حضیمت سے دوچار کرنا چاہتا ہے تو ان کے دلوں میں روب ڈال دیتا ہے چنانچہ بنو قینقا نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جان و مال آل و اولاد اور عورتوں کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان سب کو باندھ لیا گیا لیکن یہی موقع تھا جب عبداللہ بن ابی نے اپنا منافقانہ کردار ادا کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت اصرار و الحاح کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں معافی کا حکم صادر فرمائیں اس نے کہا اے محمد میرے معاہدین کے بارے میں احسان کیجیے واضح رہے کہ بنو کینو کا خزرج کے حلیف تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کی اس پر اس نے اپنی بات پھر دہرائی مگر اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا رخ پھیر لیا لیکن اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈال دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو اور ایسے غضبناک ہوئے کہ لوگوں نے غصے کی پرچھائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس مجھے چھوڑ لیکن یہ منافق اپنے اسرار پر قائم رہا اور بولا نہیں بخدا میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے معاہدین کے بارے میں احسان فرما دیں چار سو کھلے جسم کے جوان اور تین سو زرہ پوشوں نے جنہوں نے مجھے سرخ و سیاہ سے بچایا تھا آپ انہیں ایک ہی صبح میں کاٹ کر رکھ دیں گے واللہ میں زمانے کی گردشوں کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے ساتھ جس کے اظہار اسلام پر ابھی کوئی ایک ہی مہینہ گزرا تھا رعایت کا معاملہ کیا اور اس کی خاطر ان سب کی جان بخشی کر دی البتہ انہیں حکم دیا کہ وہ مدینے سے نکل جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں نہ رہیں چنانچہ یہ سب اثر شام کی طرف چلے گئے اور تھوڑے ہی دنوں بعد وہاں اکثر کی موت واقع ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اموال ضبط کر لیے جن میں تین کمانے دو زرہیں تین تلواریں اور تین نیزے اپنے لیے منتخب فرمائے اور مال غنیمت میں سے خمس بھی نکالا غنائم جمع کرنے کا کام محمد بن مسلمہ نے انجام دیا چار غزوہ سویق ایک طرف صفوان بن امیہ یہود اور منافقین اپنی اپنی سازشوں میں مصروف تھے تو دوسری طرف ابو سفیان بھی کوئی ایسی کاروائی انجام دینے کی اتھیڑ بن میں تھا جس میں بار کم سے کم پڑے لیکن اثر نمایاں ہو وہ ایسی کاروائی جلد از جلد انجام دے کر اپنی قوم کی آبرو کی حفاظت اور ان کی قوت کا اثار کرنا چاہتا تھا اس نے نظر مان رکھی تھی کہ جنابت کے سبب اس کے سر کو پانی نہ چھو سکے گا یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کر لے چنانچہ وہ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے دو سو سواروں کو لے کر روانہ ہوا اور وادی قنات کے سرے پر واقع نیب نامی ایک پہاڑی کے دامن میں خیمہ زن ہوا مدینے سے اس کا فاصلہ کوئی بارہ میل ہے لیکن چونکہ ابو سفیان کو مدینے پر کھلم کھلا حملے کی ہمت نہ ہوئی اس لیے اس نے ایک ایسی کاروائی انجام دی جسے ڈاکہ زنی سے ملتی جلتی کاروائی کہا جا سکتا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں اطراف مدینہ کے اندر داخل ہوا اور ہوئی بن اختب کے پاس جا کر اس کا دروازہ کھلوایا ہوئی نے انجام کے خوف سے انکار کر دیا ابو سفیان پلٹ کر بنو نذیر کے ایک دوسرے سردار سلام بن مشکم کے پاس پہنچا جو بنو نذیر کا خزانچی بھی تھا ابو سفیان نے اندر آنے کی اجازت چاہی اس نے اجازت بھی دی اور مہمان نوازی بھی کی خوراک کے علاوہ شراب بھی پلائی اور لوگوں کے پسے پردہ حالات سے آگاہ بھی کیا رات کے پچھلے پہر ابو سفیان وہاں سے نکل کر اپنے ساتھیوں میں پہنچا اور ان کا ایک دستہ بھیج کر مدینہ کے اطراف میں عریض نامی ایک مقام پر حملہ کرا دیا اس دستے نے وہاں کھجور کے کچھ درخت کاٹے اور جلائے اور ایک انصاری اور اس کے حلیف کو ان کے کھیت میں پا کر قتل کر دیا اور تیزی سے مکہ واپس بھاگ نکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واردات کی خبر ملتے ہی تیز رفتاری سے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کا تعاقب کیا لیکن وہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے بھاگے چنانچہ وہ لوگ تو دستیاب نہ ہوئے لیکن انہوں نے پوچھ ہلکا کرنے کے لیے ستو توشے اور بہت سا ساز و سامان پھینک دیا تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرکرات القدر تک تعقب کر کے واپسی کی راہ لی مسلمان ستو وغیرہ لاد پھاند کر واپس ہوئے اور اس مہم کا نام غزوہ سویق رکھ دیا سویق عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں یہ غزوہ جنگ بدر کے صرف دو ماہ بعد ذلحچہ دو ہجری میں پیش آیا اس غزوے کے دوران مدینے کا انتظام ابو لبابہ بن عبد المنظر رضی اللہ عنہ کو سونپا گیا تھا پانچ غزوہ زی امر مارکا بدر و عہد کے درمیانی عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قیادت یہ سب سے بڑی فوجی مہم تھی جو محرم تین ہجری میں پیش آئی اس کا سبب یہ تھا کہ مدینہ کے ذرائع اطلاعات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع فراہم کی کہ بنو صولبا اور محارب کی بہت بڑی جمعیت مدینہ پر چھاپہ مارنے کے لیے اکٹھی ہو رہی ہے یہ اطلاع ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا اور سوار و پیادہ پر مشتمل ساڑھے چار سو کی نفری لے کر روانہ ہوئے اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر فرمایا راستے میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے بنو سولبہ کے جبار نامی ایک شخص کو گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی اس نے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی رفاقت میں دے دیا اور اس نے راہ شناس کی حیثیت سے مسلمانوں کو دشمن کی سرزمین تک راستہ بتایا ادھر دشمن کو جیش مدینہ کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ گرد و پیش کی پہاڑیوں میں بکھر گئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی جاری رکھی اور لشکر کے ہمراہ اس مقام تک تشریف لے گئے جسے دشمن نے اپنی جمعیت کی فراہمی کے لیے منتخب کیا تھا یہ ترحقیقت ایک چشمہ تھا جو زی امر کے نام سے معروف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بدوؤں پر روب و دبدبہ قائم کرنے اور انہیں مسلمانوں کی طاقت کا احساس دلانے کے لیے سفر تین ہجری کا پورا یا تقریباً پورا مہینہ گزار دیا اور اس کے بعد مدینہ تشریف لائے چھ کعب بن اشرف کا قتل یہودیوں میں یہ وہ شخص تھا جسے اسلام اور اہل اسلام سے نہایت سخت و دعوت و جلن تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی کھلم کھلا دعوت دیتا پھرتا تھا اس کا تعلق قبیلہ تی کی شاخ بنو نبہان سے تھا اور اس کی ماں قبیلہ بنی نظیر سے تھی یہ بڑا مالدار اور سرمایہ دار تھا عرب میں اس کے حسن و جمال کا شہرہ تھا اور یہ ایک معروف شاعر بھی تھا اس کا قلعہ مدینہ کے جنوب نے بنو نذیر کی آبادی کے پیچھے واقع تھا اسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کے قتل کی پہلی خبر ملی تو بے ساختہ بول اٹھا کیا واقعتاً ایسا ہوا ہے یہ عرب کے اشراف اور لوگوں کے بادشاہ تھے اگر محمد نے ان کو مار لیا ہے تو روئے زمین کا شکم اس کی پشت سے بہتر ہے اور جب اسے یقینی طور پر اس خبر کا علم ہو گیا تو اللہ کا یہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی حجو اور دشمنان نے اسلام کی متاثرائی پر اتر آیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف پھڑکانے لگا اس سے بھی اس کے جذبات آسودانہ ہوئے تو سوار ہو کر قریش کے پاس پہنچا اور مطلب بن ابی و سہمی کا مہمان ہوا پھر مشرقین کی غیرت پھڑکانے ان کی آتش انتقام تیز کرنے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آمادہ جنگ کرنے کے لیے اشعار کہہ کہہ کر ان سرداران قریش کا نوحہ و ماتم شروع کر دیا جنہیں میدان بدر میں قتل کیے جانے کے بعد کنویں میں پھینک دیا گیا تھا مکے میں اس کی موجودگی کے دوران ابو سفیان اور مشرقین نے اس سے دریافت کیا کہ ہمارا دین تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے یا محمد اور اس کے ساتھیوں کا اور دونوں میں سے کون سا فریق زیادہ ہدایت یافتہ ہے قاب بن اشرف نے کہا تم لوگ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ اور افضل ہو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے کہ وہ جبت اور تاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہیں سورہ النساء آیت نمبر انچاس قاب بن اشرف یہ سب کچھ کر کے مدینہ واپس آیا تو یہاں آ کر صحابہ کرام کی عورتوں کے بارے میں واحیات اشار کہنے شروع کیے اور اپنی زبان درازی و بدگوئی کے ذریعے سخت اذیت پہنچائی یہی حالات تھے جن سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹے کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی ہے اس کے جواب میں محمد بن مسلمہ عباد رضی اللہ عنہ بن بشر ابو نائلہ رضی اللہ عنہ جن کا نام سلکان بن سلامہ تھا اور جو کعب کے رضائی بھائی تھے حارث رضی اللہ عنہ بن اوس اور ابو عبس رضی اللہ عنہ بن جبر نے اپنی خدمات پیش کیں اس مختصر سی کمپنی کے کمانڈر محمد بن مسلمہ تھے کعب بن اشرف کے قتل کے بارے میں روایات کا حاصل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کعب بن اشرف سے کون نمٹے گا کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی ہے تو محمد بن مسلمہ نے اٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں انہوں نے عرض کیا تو آپ مجھے کچھ کہنے کی اجازت عطا فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ سکتے ہو اس کے بعد محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے پاس تشریف لے گئے اور بولے اس شخص نے اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا ہم سے صدقہ طلب کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال رکھا ہے قاب نے کہا واللہ ابھی تم لوگ اور بھی اکتا جاؤ گے محمد بن مسلمہ نے کہا اب جب کہ ہم اس کے پیروکار بن ہی چکے ہیں تو مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں جب تک یہ نہ دیکھ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے اچھا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک وسق یا تو وسق غلا دے دیں قاب نے کہا میرے پاس کچھ رہن رکھو محمد بن مسلمہ نے کہا آپ کون سی چیز پسند کریں گے قاب نے کہا اپنی عورتوں کو میرے پاس رہن رکھ دو محمد بن مسلمہ نے کہا بھلا ہم اپنی عورتیں آپ کے پاس کیسے رہن رکھتے جبکہ یہ آپ عرب کے سب سے خوبصورت انسان ہیں اس نے کہا تو پھر اپنے بیٹوں ہی کو رہن رکھ دو محمد بن مسلمہ نے کہا ہم اپنے بیٹوں کو کیسے رہن رکھتے اگر ایسا ہو گیا تو انہیں گالی دی جائے گی کہ یہ ایک وسق یا دو وسق کے بدلے رہن رکھا گیا تھا یہ ہمارے لیے آر کی بات ہے البتہ ہم آپ کے پاس ہتھیار رہن رکھ سکتے ہیں اس کے بعد دونوں میں طے ہو گیا کہ محمد بن مسلمہ ہتھیار لے کر اس کے پاس آئیں گے ادھر ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح کا اقدام کیا یعنی کعب بن اشرف کے پاس آئے کچھ دیر ادھر ادھر کے اشعار سنتے سناتے رہے پھر بولے بھائی ابن اشرف میں ایک ضرورت سے آیا ہوں اسے ذکر کرنا چاہتا ہوں لیکن اسے آپ ذرا سی ہی میں رکھیں گے کعب نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی اس شخص اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا کی آمد تو ہمارے لیے آزمائش بن گئی ہے سارا عرب ہمارا دشمن ہو گیا ہے سب نے ہمارے خلاف اتحاد کر لیا ہے ہماری راہیں بند ہو گئی ہیں اہل و عیال برباد ہو رہے ہیں جانوں پر بن آئی ہے ہم اور ہمارے بال بچے مشقتوں سے چور چور ہیں اس کے بعد انہوں نے بھی کچھ اسی ڈھنگ کی گفتگو کی جیسی محمد بن مسلمہ نے کی تھی دوران گفتگو ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ میرے کچھ رفقہ ہیں جن کے خیالات بھی بالکل میرے ہی جیسے ہیں میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں آپ ان کے ہاتھ بھی کچھ بیچیں اور ان پر احسان کریں محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ رضی اللہ عنہ اپنی اپنی گفتگو کے ذریعے اپنے مقصد میں کامیاب رہے کیونکہ اس گفتگو کے بعد ہتھیار اور رفقا سمیت ان دونوں کی آمد پر کعب بن اشرف چونک نہیں سکتا تھا اس ابتدائی مرحلے کو مکمل کر لینے کے بعد چودہ ربیع الاول تین ہجری کی چاندنی رات کو یہ مختصر سا دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقی غرقت تک ان کی مشاہت فرمائی پھر فرمایا اللہ کا نام لے کر جاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پلٹ آئے اور نماز و مناجت میں مشغول ہو گئے ادھر یہ دستہ کا بن اشرف کے قلعے کے دامن میں پہنچا تو اسے ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے قدرے زور سے آواز دی آواز سن کر وہ ان کے پاس آنے کے لیے اٹھا تو اس کی بیوی نے جو ابھی نئی نویلی دلہن تھی کہا اس وقت کہاں جا رہی ہیں میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے گویا خون ٹپک رہا ہے کعب نے کہا یہ تو میرا بھائی محمد بن مسلمہ اور میرا دودھ کا ساتھی ابو نائلہ ہے کریم آدمی کو اگر نیزے کی مار کی طرف بلایا جائے تو اس پکار پر بھی وہ جاتا ہے اس کے بعد وہ باہر آ گیا خوشبو میں بسا ہوا تھا اور سر سے خوشبو کی لہریں پھوٹ رہی تھیں ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہہ رکھا تھا کہ جب وہ آ جائے گا تو میں اس کے بال پکڑ کر سونگھوں گا جب تم دیکھنا کہ میں نے اس کا سر پکڑ کر اسے قابو میں کر لیا ہے تو اس پر پل پڑنا اور اسے مار ڈالنا چنانچہ جب کعب آیا تو کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں پھر ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابن اشرف کیوں ناشے بے عجوز تک چلیں ذرا آج رات باتیں کی جائیں اس نے کہا اگر تم چاہتے ہو تو چلتے ہیں اس پر سب لوگ چل پڑے اسنا راہ میں ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے کہا آج جیسی عمدہ خوشبو تو میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں یہ سن کر کعب کا سینہ فخر سے تن ہو گیا کہنے لگا میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوشبو والی عورت ہے ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے کہا اجازت ہو تو ذرا آپ کا سر سونگ لوں وہ بولا ہاں ہاں ابو نائلہ نے اس کے سر میں اپنا ہاتھ ڈالا پھر خود بھی سونگا اور ساتھیوں کو بھی سونگھایا کچھ اور چلے تو ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے کہا بھئی ایک بار اور کعب نے کہا ہاں ہاں ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے پھر وہی حرکت کی یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو گیا اس کے بعد کچھ اور چلے تو ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے پھر کہا کہ بھائی ایک بار اور اس نے کہا ٹھیک ہے اب کی بار ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے اس کے سر میں ہاتھ ٹال کر ذرا اچھی طرح پکڑ لیا تو بولے لے لو اللہ کے اس دشمن کو اتنے میں اس پر کئی تلواریں پڑیں لیکن کچھ کام نہ دے سکیں یہ دیکھ کر محمد بن مسلمہ نے جھٹ اپنی قدال لی اور اس کے پیڑوں پر لگا کر چڑھ بیٹھے کدال آر پار ہو گئی اور اللہ کا یہ دشمن وہیں ٹھیر ہو گیا حملے کے دوران اس نے اتنی زبردست چیخ لگائی تھی کہ گرد و پیش میں ہلچل مچ گئی تھی اور کوئی ایسا قلعہ باقی نہ بچا تھا جس پر آگ روشن نہ کی گئی ہو لیکن ہوا کچھ بھی نہیں کاروائی کے دوران حضرت حارث عنہ بن بنوس کو بعض ساتھیوں کی تلوار کی نوک لگ گئی تھی جس سے وہ زخمی ہو گئے تھے اور ان کے جسم سے خون پہ رہا تھا چنانچہ واپسی میں جب یہ دستہ حرا عریض پہنچا تو دیکھا کہ حارث اللہ عنہ ساتھ نہیں ہے اس لیے سب لوگ وہیں رک گئے تھوڑی دیر بعد حارث بھی ان کے نشانات قدم دیکھتے ہوئے آن پہنچے وہاں سے لوگوں نے انہیں اٹھا لیا اور بقی غرقت پہنچ کر اس زور کا نعرہ لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنائی پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے کہ ان لوگوں نے اسے مار لیا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ اکبر کہا پھر جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چہرے کامیاب رہیں ان لوگوں نے کہا آپ کا چہرہ بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ ہی اس تاغوت کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل پر اللہ کی حمد و سنا کی اور ہر اس کے زخم پر لعاب دہن لگایا جس سے وہ شفا یاب ہو گئے اور آئندہ کبھی تکلیف نہ ہوئی ادھر یہود کو جب اپنے تاغوت کا بن اشرف کے قتل کا علم ہوا تو ان کے ہٹ تھرم اور ضدی دلوں میں روب کی لہر دوڑ گئی ان کی سمجھ میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ محسوس کر لیں کہ امن و امان کے ساتھ کھیلنے والوں ہنگامے اور اس طرح بپا کرنے والوں اور عہد و پیمان کا احترام نہ کرنے والوں پر نصیحت کارگر نہیں ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاقت کے استعمال سے بھی گریز نہ کریں گے اس لیے انہوں نے اپنے اس تاغوت کے قتل پر چوں نہ کیا بلکہ ایک دم دم سادھے پڑے رہے ایفائے عہد کا مظاہرہ کیا اور ہمت ہار بیٹھے یعنی سانپ تیزی کے ساتھ اپنی بلوں میں جا گھسے اس طرح ایک مدت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیرون مدینہ سے پیش آنے والے متوقع خطرات کا سامنا کرنے کے لیے فارغ ہو گئے اور مسلمان ان بہت سی اندرونی مشکلات کے بارے گراں سے سبق توش ہو گئے جن کا اندیشہ انہیں محسوس ہو رہا تھا اور جن کی بو وقتاً فوقتاً وہ سونگتے رہتے تھے سات غزوہ بحران یہ ایک بڑی فوجی تلہیہ گردی تھی جس کی تعداد تین سو تھی اس فوج کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الآخر تین ہجری میں بحران نامی ایک علاقے کی طرف تشریف لے گئے تھے یہ حجاز کے اندر فرا کے اطراف میں ایک معدنیاتی مقام ہے اور ربیع الاخر اور جماعتی الاولا کے دو مہینے وہیں قیام فرما رہے اس کے بعد مدینہ واپس تشریف لائے کسی قسم کی لڑائی سے سابقہ پیش نہ آیا اس غزوے کے اسباب کی تعین میں ما آخذ مختلف ہیں کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں یہ خبر پہنچی کہ بنو سلیم مدینہ اور اطراف مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے بہت بڑے پیمانے پر جنگی تیاریاں کر رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کسی قافلے کی تلاش میں نکلے تھے ابن حشام نے یہی سبب ذکر کیا ہے اور ابن قیم نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے چنانچہ پہلا سبب سے ذکر نہیں کیا ہے یہی بات درست بھی معلوم ہوتی ہے کیونکہ بنو سلیم فرا کے اطراف میں آباد نہیں تھے بلکہ نجد میں آباد تھے جو فرا سے بہت زیادہ دور ہے اور آٹھ سریعہ زید بن حارثہ جنگ عہد سے پہلے مسلمانوں کی یہ آخری کامیاب ترین مہم تھی جو جماعتی الاخرہ تین ہجری میں پیش آئی واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ قریش جنگ بدر کے بعد سے قلق و میں مبتلا تو تھے ہی مگر جب گرمی کا موسم آ گیا اور ملک شام کے تجارتی سفر کا وقت آن پہنچا تو انہیں ایک اور فکر دامن گیر ہوئی اس کی وضاحت اس سے ہوتی ہے کہ صفوان بن امیہ نے جسے قریش کی طرف سے اس سال ملک کے شام جانے والے تجارتی قافلے کا میر کارواں منتخب کیا گیا تھا قریش سے کہا محمد اور اس کے ساتھیوں نے ہماری تجارتی شہرہ ہمارے لیے پرسعوبت بنا دی ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس کے ساتھیوں سے کیسے نمٹیں وہ ساحل چھوڑ کر ہٹتے ہی نہیں اور باشندگان ساحل نے ان سے مصالحت کر لی ہے عام لوگ بھی انہی کے ساتھ ہو گئے ہیں اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں اگر ہم گھروں ہی میں بیٹھ رہیں تو اپنا اصل مال بھی کھا جائیں گے اور کچھ پاکی نہ بچے گا کیونکہ مکے میں ہماری زندگی کا دار و مدار اس پر ہے کہ گرمی میں شام اور جاڑے میں حبشہ سے تجارت کریں صفوان کے اس سوال کے بعد اس موضوع پر غور و خوص شروع ہو گیا آخر اسود بن عبد المطلب نے صفوان سے کہا تم ساحل کا راستہ چھوڑ کر عراق کے راستے سفر کرو واضح رہے کہ یہ راستہ بہت لمبا ہے نجد سے ہو کر شام جاتا ہے اور مدینہ کے مشرق میں خاصے فاصلے سے گزرتا ہے قریش اس راستے سے بالکل ناواقف تھے اس لیے اسود بن عبد المطلب نے صفوان کو مشورہ دیا کہ وہ فرات بن حیان کو جو قبیلہ بکر بن وائل سے تعلق رکھتا تھا راستہ بتانے کے لیے رہنما رکھ لے وہ اس سفر میں اس کی رہنمائی کر دے گا اس انتظام کے بعد قریش کا کارواں صفوان بن امیہ کی قیادت میں نئے راستے سے روانہ ہوا مگر اس کارواں اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی خبر مدینہ پہنچ گئی ہوا یہ کہ سلیت رضی اللہ عنہ بن نعمان جو مسلمان ہو چکے تھے نعیم بن مسعود کے ساتھ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے بادہ نوشی کی ایک مجلس میں جمع ہوئے یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے جب نعیم پر نشے کا غلبہ ہوا تو انہوں نے قافلے اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی تفصیل بیان کر ڈالی سلیت رضی اللہ عنہ پوری برک رفتاری کے ساتھ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہوئے اور ساری تفصیل کہہ سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حملے کی تیاری کی اور سو سواروں کا ایک رسالہ حضرت زید بن حارسہ کلبی رضی اللہ عنہ کی کمان میں دیکھ کر روانہ کر دیا حضرت زید رضی اللہ عنہ نے نہایت تیزی سے راستہ طے کیا اور ابھی قریش کا قافلہ بالکل بے خبری کے عالم میں کردہ نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالنے کے لیے اتر رہا تھا کہ اسے جا لیا اور اچانک یلغار کر کے پورے قافلے پر قبضہ کر لیا صفوان بن امیہ اور دیگر محافظین کارواں کو بھاگنے کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہ آیا مسلمانوں نے قافلے کے رہنما فراد بن حیان کو اور کہا جاتا ہے کہ مزید دو آدمیوں کو گرفتار کر لیا ظروف اور چاندی کی بہت بڑی مقدار جو قافلے کے پاس تھی اور جس کا اندازہ ایک لاکھ درہم تھا بطور غنیمہ تھا تھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس نکال کر مال غنیمت رسالے کے افراد پر تقسیم کر دیا اور فراد بن حیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا بدر کے بعد قریش کے لیے یہ سب سے علم انگیز واقعہ تھا جیسے ان کے قلق و استراب اور غم و علم میں مزید اضافہ ہو گیا اب ان کے سامنے دو ہی راستے تھے یا تو اپنا کبر و غرور پھوڑ کر مسلمانوں سے صلاح کر لیں یا بھرپور جنگ کر کے اپنی عزت رفتہ اور مجد گزشتہ کو واپس لائیں اور مسلمانوں کی قوت کو اس طرح توڑ دیں کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکیں قریش مکہ نے اسی دوسرے راستے کا انتخاب کیا چنانچہ اس واقعے کے بعد قریش کا جوش انتقام کچھ اور بڑھ گیا اور اس نے مسلمانوں سے ٹکر لینے اور ان کے دیار میں گھس کر ان پر حملہ کرنے کے لیے بھرپور تیاری شروع کر دی اس طرح پچھلے واقعات کے علاوہ یہ واقعہ بھی معرکہ عہد کا خاص عامل ہے